صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجئے صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجئے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجئے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجئے کب تلک تاخیر آخر نفس کی اصلاح میں کب تلک تاخیر آخر نفس کی اصلاح میں اجتنا معصیت کا آج وعدہ کیجیے اجتناب معصیت کا آج وعدہ کیجیے کھائیے کم آپ طاقت کے لیے کشتے مگر کھائیے کم آپ طاقت کے لیے کشتے مگر زہر سے پرہیز کی کوشش زیادہ کیجیے زہر سے پرہیز کی کوشش زیادہ کیجیے کار دنیا میں تمہیں کے شیر نر ہیں آپ راہ حق میں خود کو کیوں روباہ مادہ کیجیے راہ حق میں خود کو کیوں روباہ مادہ کیجیے منزل مقصود بھی مل جائے جائے گی لیکن اثر منزل مقصود بھی مل جائے گی لیکن اثر آپ پہلے راہ چلنے کا ارادہ کیجئے آپ پہلے راہ چلنے کا ارادہ کیجئے جب کہ اہل اللہ سی صورت بنا لی آپ نے جب کہ اہل اللہ سی صورت بنا لی آپ نے اے اثر بدنام مت ان کا لبادہ کیجئے اے اثر بدنام مت ان کا لبادہ کیجئے صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجئے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجئے